تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو جو محدث ہے نا ہاں جی۔ حافظ ابن حجر اور وہ ان کو تو متقدمین کے ساتھ ہونا چاہیے جس طرح جو متقدمین ہے جو راوی کو خود جان جانتے ہیں اس کے عقائد کو دیکھتے ہیں اور اس کی جو ہے نا بریات کو دیکھتے ہیں یہ دونوں تو اس طرح کے باقی جو ہے نا ایسی وغیرہ